ساری کائنات کو وجود بخشا اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے درختوں اور باغوں بہاروں اور پھول پتیوں اور سبزیوں ترکاریوں کی بقا کے لیے ہوا اور دھوپ اور پانی کے اسباب مہیا کیے انسانیت کی بقا کے لیے اس کی خوراک اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا فرمایا پیدا فرمایا اور اتنا پیدا فرمایا کہ منگل بدھ کا ناگا خود کرو تو کرو وہ نہیں منع کرتا کہ آج نہ کھاؤ اور کل کھانا اسی لیے لوگوں نے منگل بدھ کے دن ختم دلوانا چھوڑ دیا مولوی ختم کے مسور کی دال پہ آئے گا کیسے ساری کائنات اس نے پیدا کی وہی اس کو پالتا ہے وہی اس کو چلاتا ہے اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہی مارنے پہ قادر ہے ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اور ساری دنیا کے نبی ساری دنیا کے صحابہ ساری دنیا کے امام ساری دنیا کے کتب اور ابدال فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے جو وقت معین فرما دیا رب العالمین نے نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا زندگی کا اور موت کا مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا نفع کا مالک بھی وہی ہے نقصان کا مالک بھی وہی ہے اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے ڈچل ہے ہیرا پھیری ہے آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا گاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے نفع کتنا ہی مل جائے کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی بڑی مہربانی ہوئی اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی تو مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں تو مشرقین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے اللہ اکبر کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا تیرا دین کیا ہے دین کیا ہے جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدمی بات کرے نا تو اشاروں اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا گال پیا کرتا یہ ملوم ہوں پھرا ہوا بندہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین کا بندہ بے فرقے کا بندہ کوئی اور طرح کا بندہ سارے مطلب نہیں مشرقی مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور آ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھیری پھیری باتیں کرتا ہے کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں تیرے مذہب کا پتہ نہیں ہمیں دین بتا آواز آئی کل میرے نبی کہو فرماؤ یا الناس مکی او مدینے او عرب والو آجم والو ساری دنیا کے انسانوں عربیوں اجمیوں کالوں گوروں پڑے ہوئے ہو الپڑوں بوڑھوں جوانوں عورتوں مردو یا کو اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ یا کم تم کی شک اگر تم شک رکھتے ہو 因共同建设文明的你。 اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں میرے دین کے بارے میں میرے دین کے معاملے میں آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں فرما پلاب اللہ من دون اللہ یہ ہے میرا مذہب جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو جن کی قبروں کا تم تلاش کرتے ہو جن کی قبروں کو چاٹتے ہو جن جگہوں کو بار بار کے سمجھتے ہو میں کالی کمنی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا موسا علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا آبود اللہ دون اللہ میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں میری ساتھ لڑو میری ساتھ جھگڑا کرو مکے والا میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں اپنے دل کا سودا کرنے کو تیار نہیں ڈاٹ کام رات کو مارا دن کو مارا صبح مارا شام مارا اپنوں نے مارا گھروں نے مارا خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا آملا کے دورے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا اور کس کی عبادت کرتے ہو کس کی پوجا کرو گے کون ہے عبادت کے لائق فرمایا میں تو عبادت بھی سجدہ بھی رکو بھی نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں ولیکن عبد آبد اللہ اللہ فاکن فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں میں اس کو رب مانتا ہوں میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے اللہ پاک نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی جو کسی کو مار کے مارتا ہو زندہ کرتا ہو پیدا کرتا ہو وہ خدا ہے جو مر جائے وہ خدا نہیں بھلے جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے ایک سکنٹ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کشا وہ ہے ستاروں کا مالک وہ ہے چاند کا مالک وہ ہے بل سوئر کلکما بلکہ کل کی یس بہ فرمایا کتنی مدت گزر گئی چاند سورج کو گردش کرتے کبھی ٹکر ہوئی کبھی ایکسیڈنٹ ہوا رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا تیر فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے کلام خدا ہے زبان مصطفیٰ ہے حکم خدا کملی والے کی ہے فرمایا والا کن اللہ میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں میری بگڑی بنانے والا وہ ہے اسروں کو بسانے والا وہ ہے اولاد دینے والا وہ ہے اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے اور تخت میں سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے ولكن عبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے مالی کے کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں فرما برداری کرنے والا بنوں احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے وہ حنیفہ بلا کا من المشرکین فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحان ہوں تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو ان شاء اللہ زندگی کام آئیں گی یہ جو لفظ سبحان ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی سبحان اللہ سبحان اللہ ربی حمدی سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ رب العظیم سبحان اللہ عما جو جو قرآن میں نماز میں حدیثوں میں لفظ سبحان ہے اس کے معنی اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ سبحان اللہ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے وہ اب بھی نہیں سمجھے پاک ہے ذات تیری پتہ لوگوں نے کیا سمجھا گندگی سے پاک ہوگا سینٹے پڑنے سے پاک ہوگا استنجا کرنے سے پاک ہوگا بیوی سے پاک ہوگا ماں باپ سے پاک ہوگا کھانے پینے سے پاک ہوگا سونے سے پاک ہوگا کسی کا محتاج نہیں ہوگا یہ مانا نہیں ہے سبحان اللہ اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں تو پاک ہے سے پاک ہے پلیتی سے پاک مراد نہیں نہ باقی سے مراد پاک نہیں بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساتھی بنے تو اس بات سے پاک ہے کوئی تیرا ساتھی جی بن نہیں سکتا اس لیے فرمایا سبحان اللہ شری کو تو شریکوں سے پاک ہے وہ ہم سب کے شریکے ہیں بھائی ہیں برادری ہیں کنبے ہیں قبیلے ہیں سچے تائے ہیں ہم سب شریکوں والے ایک خدا کے ساتھ ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں شریک نہیں ساتھی نہیں ہم سر نہیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ساری دنیا مٹ جائے گی خدا جب بھی رہے گا لوگ سبحان اللہ کا میں یہ سمجھتے ہیں سارے سکھاؤں سکھاؤ اللہ کی ذات پاک ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہ نکلا ہوگا پاک ہو گیا پاک ہے تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی مل کر سن سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ آدم علیہ السلاط السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حمشی تک ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ اکرام ہزاروں کتب ہزاروں ابدال تمام کے تمام نبی رسول کا گمبر صحابہ ولی کلندر مل کر اللہ کے اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا ایسا کرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی فرما من يشفع عنده من یہ جو لفظ ہے عربی کا من اس کے نانا پتا کیا ہے جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا ایک آدمی ایک دم کہتا کون کہتا ہے کون کہتا ہے یوں ہے مطالعی زبان میں دے نہیں کیا بندہ آ گئے میرے سامنے ایک بار مو کراؤں گا لکھا صحیح نہ کھینچا کہنا آٹھ گئے فرمایا نل من گلدی اشو اندو کون ہے کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا میرے سامنے کرنے والا اللہ جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی تم نہیں مارے گا میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے جو میں نے ترجمہ کیا گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں دیکھ لینا جا کر نل کون ہے کس کی مجال ہے کس کی چرت ہے کون میرے سامنے آ سکتا ہے اور کیسے سامنے آئے میدان محسر ہوگا قرآن کریم آباد آتی ہے یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم تم اللہ پاک سارے نبیوں کو سارے رسولوں کو سارے نبیوں کو سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے وہ عالم الغیب ہے اسے پتا ہے مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے ایک دو کی بات نہیں یوم یجمع اللہ الرسل سارے سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا فیقول اجب تم کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو ہماری قبروں کا تلاش کیا کرو ہماری قبروں کی گلاب چڑھایا کرو ہماری قبروں کی دیے بالا کرو ہماری قبروں کی پھول چڑھایا کرو فیقول کو نما تم کیا تم نے کہا تھا قرآن کریم ہے سارے کے سارے کاپ جائیں گے لرس جائیں گے ڈر جائیں گے اور سارے نبی فرمائیں گے پالو لارن ملنا ادی او او او بادشاہ خالق مالک تیری ذات جانتی ہے لا علم لنا ہمیں کو پتا بھی نہیں یہ بد بخت کب آئے کب پوجا کرنے آئے کب چراغ جلانے آئے ہمیں کون سی سردی لگتی تھی یہ کب گلاب چڑھانے آئے یہ کب پھول چڑھانے آئے ان کا اگر ہم کہتے میرے رب وہ ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات ہم نے نہیں کہا ان کو اللہ سبحان ہو مطالعہ نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا قیامت کے دن یہ بنے گا پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس کو جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے اس سیگمبر کا صاف اعلان کیا فرمایا اور عیس علی السلام بیٹے مریم کے یا عبلا مریم او مریم کے بیٹے اور علیہ السلام یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں انتا کلتا انتا کلتا کیا تو نے کہا تھا مجھے کیوں جناب اے انسان علیہ السلام کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری خدا میری والدہ کو خدا ماننا ہے اب کڑوی بات کہہ دوں عیسائی تین ہے ایک عیسائی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں عیسائی تین خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں کافر ہو جائیں اور ہمارے لیے چھٹی ہے ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہے الگ الگ تقسیم بنا رکھی فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی اگر مچھلی کھین کے بنا ہے اس پہ پاک مائی بھی جا کے بنا ہے انشاء اللہ خیر مرے گی مچھلی بھی جا بئی گولی کھڑے ککڑا بھی جا بئی ہے بکریاں بھی جا بئی ہے ہاں، سادہ نمبر آ رہے ان شاء اللہ کٹے کا گوشت ماں پیو کا ختم نہیں والا ہوئے نا اندازہ لگا تماشا دیکھ کیا بلا رکھا ہے جگہ بلا رکھی ہے اولاد وہاں سے ملے گی بادشاہت وہاں سے ملے گی دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی کیا بتاؤں ابادائی آئی سب نہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے انتا خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں انتا بڑے چھیکی والے لفظ ہیں اور کیا دون ہے میرے سوا اللہ اکبر اللہ پاک کے غضب کو اللہ کے قہر کو اللہ کے خیال کو انبیاء سے زیادہ کون دل سے پاک ہے جب تو خود پاک ہے میں شہید کیسے بن جاتا کھانا کی بات نہیں کری خدا کی عدالت ہے ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہونا کئی دن پہلے بخار چل جاتا ہے ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی پیشی ہو چھ مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے عدالت خدا کی ہے پیشی نبی کی ہے فرمایا قال سبحانک بولی ہے عیسیٰ علیہ خلاف یا اللہ پاک تیری يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق يا یا يا یا تو پاک ہے جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا فرمایا تو تو کل اگر میں کہتا اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے تجھے علم ہوتا کیوں تالم لفسی بلا عالم بھی لفسک تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے تالم لفسی تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے میرے جی میں ہے بلا سکھ بھی جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے این کام اللہ ملغیوب غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا اور کوئی نہیں جان سکتا معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی علیہ وسلم کو مشرقین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا تو اپنا عقیدہ بتا آپ اپنا مذہب بتائیں آپ اپنا مسلک بتائیں آپ اپنا عقیدہ بتائیں وہ فرمایا وہ تلیا اول مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں کی مزہ کا لدی نیب ورک نل مشری میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں میرا اسی کی طرف دھیان ہے اسی کی طرف توجہ ہے اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو سنا کرو یا لڑائی کرو میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں دو دو پتھر تو مان سکتا ہوں اور اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا میں ایک ایک وقت میں پندرہ پندرہ دن درختوں کے پتے تو چلا سکتا ہوں پر میں اللہ سبحان ہوں تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا یہ سر کر سکتا ہے جھک نہیں سکتا کیوں فرمایا بلا تجو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك نفع اسی کی طرف سے ہے نقصان اسی کی طرف سے ہوگا اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کروں تو آپ سمجھ لیجیے مشکل سے قرآن کریم کا یہ مزاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا کام پڑا ہے اصل مقصد ہے بہو کو کہنا لیکن ماں کرے گی کیا یہ چھوکری کھڑی ہو جا دیر ہوگی شرم نہیں آتی اب تک پڑی ہے جانے کی نہ کہ یہ میری لڑکی ہے برا نہیں ماننے کی اصل میں کہنا بہو کو ہے پورانا لڑکی کو ہے اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کمنے والے کی زبان سے لوگ پورا ان کا مزاج نہیں سمجھ سکتے ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے وہ کھڑی ہو کر روٹی برتن مان لے کپڑے دھو لے بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی کی ہوگی اسی کا نام لے گی یہ تو جھاڑو دے لے کر لگا لے برتن پڑے انہیں صاف کر لے حالانکہ کہنا بہو کو نو کو کہنا مقصد ہے لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا اللہ اکبر سے قرآن کریم کا مزاج دیکھو فرمایا کا فعل کا اس وقت ہو جاؤ گے تم فال کا فعنگ کا اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا مالوین میں سے بن جاؤ گے راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا اس لیے میں نے یہ عرض کیا بڑی گیارہویں چھوٹی گیارہویں درمیانی پتہ پتنی کا کیا بنا رکھا ہے اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بگت نکالتے ہیں قصور تمہارا ہے اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے کو دو جا کر روپے مار آؤ ایمان سے نہ یہ تمہیں نے گیارہویں بتائے نہ یہ آر بتائے رہنا تو یوں نہیں کرتا ہے نا فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے گیارہویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ عرب کی تھی پچھلے جمعے کو اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا کھاتی ہے سب ساوا چارہ اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رستہ خون ہے بیچ میں سے سفید خالی پھول صاف ستھرا دودھ تو نکال لوں میں پیدا کروں میں اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کتنے میں پیار کھایا اگار میرا کھیر بنے کرا سوال یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک کترا دودھ کا ایک ایک کترا خالص سن لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا نہیں یہ بات نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے خالصن میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں خالی سن ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس لیے فرمایا برما اللہ اللہ اللہ سورت یونس کا آخری رکو ہے یارواں سپارہ ہے دیکھا گیارہ کا کے سبوت گیارہ بجے میں نے مودی صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی گیارہویں کا کوئی ثبوت بھی ہے آ کے ہاں میں حقیق تھے اگر گیارہواں چھپارا نہیں کھڑا قرآن میں سے میں کہا ہے اکبر گیارہویں ثابت کی گئی گیارہواں چھپارا آ کے نہیں پتا ہے اکبر کی گئی انداز لگا کیا قصے ہے یہ اللہ پاک ہمارے رگوں سے بڑا واقف ہے جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو اور خود اس نے جو بنایا فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو جب پریشانی میں ہوتا ہے جو چکر میں پھنستا ہے مت ماری جاتی ہے عقل کام نہیں کرتی پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے اللہ پاک نے فرمایا سچ کو لو بالکل آپ کاشی کا لگو اللہ اگر کسی کو دکھ پہنچے کوئی چکر آ پڑے کوئی مصیبت آ پڑے کوئی دکھ آ پڑے کوئی پریشانی آ پڑے اللہ میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں کون ہے تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں کچھ بے علم کو علم دار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں فرمایا وہ کا بھی خیری فرارا اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے اب عام مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں تمہیں کتابوں پڑھنے آتی ہے اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس لیے سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا قرآن کا ترجمہ سیکھے گا میں تو ان پڑھ رہ گیا مجھے بھی سنایا کرے گا میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا اس لیے سے کون پڑھاتا ہے نیت بات پہلے ہوتی ہے بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں قرآن سے دشمنی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آلہ اس بات کو پلے باندھ لو ساری دنیا کی عبادات اور ساری دینی عبادات کا مدار ہے اللہ کی توحید پہ قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد کو صحیح صحیح سنائے گا کون سامنے پیش کرے ایک بات تو یاد کرنے کے قابل ہے اللہ اکبر نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے بتاؤ قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو آخری وقت ہو بالکل آخری وقت ہو یقین ہو جائے جن کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے استغفار کرتا ہے یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا آخر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی مانگنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دینے والا خدا ہے آخری وقت میں کیا مانگا اولاد نہ مانگی کھانا نہ مانگا کپڑا نہ مانگا اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا گھر والیوں کے لیے کچھ نہ مانگا بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا ساتمت الزہرا کے لیے کچھ نہ مانگا سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا تمام گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا اور فرمایا اللہ میرے رب لا تجال قبری اور میرے معبود میری قبر کو سجدہ گالا بنانا دعا ہے امام الانبیاء یہ جو جالیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں یہ کالی کمنی والے کی دعا ہے دعا انہوں نے تو چنگا ہی رہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے کی گالی چوم لے دے ایک لگتا پٹکارا ہو گیا ہوں چار سو بندے کٹھے ہوئے مدین نے پا ملاد کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے پڑ کے تھوک لیتے تھی اتنے مدینے پاک امام الانبیاء کا روزہ اتنے ہو گئے کالی کمرے والے صلی علیہ وسلم کا روزہ مبارک اتنے ہو گئے حضور کے دس ہزار جرنیل اتنے ستے پے ہومن حضور کی چار بیٹیاں اتنے ہومن حضور کی دو گھر والیاں اتنے ہومن حضور کی چھ پھوپیاں اتنے ہومن اور جتنے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر ملاد کرنے لگا وہاں انہیں لاہور کی پولیس نے بھی احتجاج کرو جی اللہ کا دربار ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اللہ کی اجازت کے بغیر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکے مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا تو دعا مانگی اللہ لا تجال قبری یا اللہ میری قبر کو سجدہ کا نہ بنائی ہو ہاں اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی دوسری حدیث یاد آئی غلط بات نہیں قبر آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے اللہ سب کو معاف فرمائے یہ تو اللہ سے دعا مانگی امت کو کیا امت کو کیا فرمایا امت کو کیا دیا فرمایا لا سارا لال اللہ لو گل یہود یہ نسارا پہ خدا کی پھٹکار پڑی اس کا خزو قبور عام بھی آئی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سدے کی جگہ بنا لیا تھا اس لیے ان پہ لانت آئی امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی سجدے کے قابل وہ ہے نظر نیاز کے قابل وہ ہے ایک کا ہو کے جی ایک کا ہو کے مر چوکھٹ اس کی سر تیرا در تیرا سر میرا حکم تیرا آمال میرے یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بنتی ہے ابھی یہ کیسر جب بازار میں چلے گی یا آگے سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے کاری قبروں میں فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا کیوں ان پر کوئی الزام نہیں جو غلط بات کہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہم صحیح بات بھی کہیں پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتوا لگے بغیر رہتا نہیں ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا جی دیکھو قبروں میں ہائے ہائے ہائے ایڈا ظلم خدا کہنا کیا بولتا آپ یا بولو یا منع کر پائے گے ہٹ کر پائے گے کس نے منع کیا ہے ایک دن میں دو مرتبہ قبرستان جایا کر اور تو جاتا ہے وہاں دربار میں پیر کے اور ماں قبر میں جل رہی ہے اس ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے میں منع نہیں کرتا میں خود جاتا ہوں قرآن پڑھ تلاوت کر الحم شریف ایک مرتبہ پڑھ تین مرتبہ کلو اللہ پڑھ کر اللہ تو بندوں کو ساروں کو بخش دے ایک کو بخش دے ماں کو باپ کو پیر کو فقیر کو کون منع کرتا ہے حکم ہے اس طرح کیا کرو بات ہے دوسری سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جاؤ ہزاروں من مٹی کا ڈھیر لگا ہوا سیکڑی مٹی ٹبے پڑے لگے ہوئے اور ایک بیٹھا مامس ٹنڈا نل لگ رہی عورتوں کی اور وہ مٹی گول گول کے پلا رہا ہے کہنے رہا سو مرضوں کی دوا ہے حضرت دی بات نہیں ہے یہ غلط ہے بس اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ سورت یونس کا جو لکھے پڑے لوگ ہیں گیارہواں بس بارہ یونس کا آخری رکو ہے اس کا ترجمہ دیکھنا تفسیر دیکھنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے